ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سختی نہیں فرمان ہوتا ہے کہ اے مؤمنو اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکے ہیں کہ حلال و حرام تم پر کھول کھول کر بیان فرما دے جیسے کہ اس صورت میں اور دوسری صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا اللہ چاہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی قابل تعریف راہیں تمہیں سمجھا دے تاکہ تم اللہ کی اس شریعت پر عمل کرنے لگ جاؤ جو اللہ کو محبوب اور اللہ کی رضامندی کی ہے وہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول فرما لیں جس گناہ سے جس حرام کاری سے تم توبہ کرو وہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں وہ علم و حکمت والے ہیں اپنی شریعت اپنے اندازے اپنے کام اور اپنے فرمان میں وہ صحیح علم اور کامل حکمت رکھتے ہیں خواہش نفسانی کے پیروکار یعنی شیطانوں کے غلام یہود و نصارہ اور بدکار لوگ تمہیں حق سے ہٹانا اور باطل کی طرف جھکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم و احکام میں روکنے ہٹانے میں شریعت اور اندازے مقرر کرنے میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں اور اسی بنا پر چند شرائط کے ساتھ لونڈیوں سے نکاح کر لینا تم پر حلال کر دیا انسان چونکہ پیدائشی کمزور ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں کوئی سختی نہیں رکھی یہ فی نفسی ہی بھی کمزور اس کے ارادے اور حوصلے بھی کمزور یہ عورتوں کے بارے میں بھی کمزور یہاں آ کر بالکل بیوقوف بن جانے والا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں صدرت المنتہا سے لوٹے اور موسا کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ پر کیا فرض کیا گیا رسول اللہ نے فرمایا ہر دن رات میں پچاس نمازیں تو کلیم اللہ موسا علیہ السلام نے فرمایا واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف طلب کیجیے آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ یعنی بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں وہ اس سے بہت کم میں گھبرا گئے تھے اور آپ کی امت تو کانوں آنکھوں اور دل کی کمزوری میں ان سے بھی بڑی ہوئی ہے چنانچہ رسول اللہ واپس گئے دس معاف کرا لائے پھر بھی یہی باتیں ہوئیں پھر گئے پھر دس کم ہوئیں یہاں تک کہ آخری مرتبہ پانچ ہی رہ گئیں یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے